تمام امور میں عافیت اللهم احسن عافیتنا فی الامور کلحہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب وادہ یا اللہ تمام امور میں ہماری عافیت کو اچھا کر دیجئے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لیجئے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بہت مفید و جامع ہے